سکھایا جاتا ہے کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے تو جب ان کا کلمہ ہی ثابت نہیں ہے تو باقی چیزیں تو بات کی بات ہے اس حوالے سے ان کی اذان بھی بدت ہے بلکہ ان کی اذان ایسی اذان ہے کہ ان کے اصول ارب میں یہ لکھا ہے جو لوگ اذان میں اشاد اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں یا اشاد اللہ امیر المومنین علی امیر المومنین حقن کہتے ہیں وہ لوگ ملون ہیں مفود فرقہ سے ان کا تعلق ہے تو چونکہ اگلی لانت ان پر برسنی تھی پہلی برس چکی اس لیے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اس لیے میں معاونہ مناظر ہونے کی حیثیت سے اعلی سنت جماعت کی فتح کا اعلان کرتا ہوں جیت گئے جیت گئے نعرہ لگائیے مسلک یہاں اعلی سنت و جماعت مناظر اعظم معاون مناظر اعظم جیت گئے جیت گئے سنی بریل بھی جیت گئے جیت گئے جیت گئے اہل سنت شکست خلافت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حضرت علی آنا چاہ رہے تو آپ فکر سے یہ بھی میل کر رہے کہ کہ کم سے کم ہمارے جو دوسرے روم ہے اس کے تو کے کوڈ ایکسپٹ ایسے لیں یہ جو روم ابھی کھلا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ کے علاوہ سامنے آ کر کے گفتگو کریں یہ بار بار ہمارے بہت سے حضرات پریشان ہوں گے اس سلسلے میں تو میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ چیلنج ہے شیعہ کی طرف سے جو چیلنج کیا کرتا ہے انتظامات وغیرہ ان کے ذمہ ہوتے ہیں تو اب ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چھپے چھپے اپنی شکل دکھائے بغیر بھی نہیں آ سکتے اور اس میں کوئی حکمت ہے تو پھر کھلے میدان میں آ جائیں انتظام کر لیں ہمیں انشاءاللہ رات کے چوبیس گھنٹوں میں جس وقت یہ ہیلو کریں گے اہل سونا جماعت حاضر ہے تو اب جو ہے وہ مزید تفصیل کے لیے تشریف فرما ہوئے تو میں اس کے لیے مزید یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے پہلے نفسیاتی پریشر ڈالنے کی غرض سے یہ کہا کہ پانچ گھنٹے ٹائم ہونا چاہیے پھر یہ کہتے کہ پانچ دن پانچ مہینے جتنے دن بیٹھنے پڑیں گے ہم بیٹھ رہیں گے لیکن گیدر بھکیاں اور ہوتی ہیں اور میدان میدان میں آنا اور ہوتا ہے جی جو گرجتے ہیں وہ نہیں کرتے تو جی تو اس حوالے سے اب میں مومن مناظر ہونے کی حیثیت سے اور تمام روم کے فیصلے کے مطابق یاد کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات مصروف بھی ہوں گے اور وہ سارے سر رات جاگ کر اپنی نیند کیسے خراب کریں محفل کو ہم پایا اختتام پر پہنچاتے ہیں اب سلاد اسلام ہوتا ہے اور ہمارا یہ ان پہ جواب فرض ہے تاکہ وہ جاہل جو یہ کہہ رہا تھا مناظر آٹو کو کہ معلوم نہیں کہ آپ نے دورہ حدیث بھی پڑھا یا نہیں ہے تو اس کو من کی قسمیں بھی نہیں آئی اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ من ہوتا کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہوتی ہیں تو بہرحال میں تمام عالم اسلام کے جی جی قرآن مجید میں تعریف کی قرآن مجید کو کی یعنی کہ دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں کہ جب اسے جواب نہیں آیا تو اس نے یہ کہا کہ جب میں قرآن مجید بدلوں گا یہ پیش میں آ جائیں گے گالی گلوچ ہوگا تو اس لیے میرا جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے اس نے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی یہ جوابات ہمارے جو ہم نے دیے اور ان سے سوالات کیے الحمد للہ یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ آخری تقریر ہمارے لیے ہے جو ان کے ذمہ قرض ہے تو اس لیے تمام عالم اسلام کے اہل سنت و جماعت کو سنی بریلیوں کو سنی بریلیوں کو سنی بریلیوں کو جو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں میں ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اعلی سنت جماعت کی عظیم شان فتح آپ کو مبارک ہو اور الحمد للہ تعالی شیعہ شیعہ یہ انہوں نے سنا یہ تھا کہ دو مجتہد پاکستان سے انہوں نے جمع کیے ایک ایران سے منگوایا اور ایک انڈیا سے منگوایا میں کہتا ہوں پوری دنیا کے تمام مشتحدین کو یہ جمع کر لیں تو انشاءاللہ شاء مناظر آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے خلافت لگائے نا اب یہ پورے ہاؤس کے فیصلے کے مطابق یہ محفل سلاط اسلام پر اختتام پذیر ہوتی ہے سلاد اسلام ہے کہ ہم جو ہے وہ مناظرہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں تو ہم سے بات کریں کہ آپ روم میں آؤ ہمارے دوسرے روم میں آؤ وہاں آ کر بات کرو مگر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دیش میں تھے اور بڑے جو ہے وہ ایسا اچھا لگتا ہے کہ کدھر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے مار کھا کر جو ہے وہ اب پریشان ہو گیا ہے اور ان کی حالت بڑی ابتر تھی اب وہ یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہاں اپنے روم میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گفتگو اب وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے قرآن کے معنی جو ہے وہ بدلنے شروع کر دیے اور اس میں جو ہے وہ پکڑے گئے ان کو جو پکڑنا شروع کیا کہ قرآن کے معنی کیوں تبدیل کر رہے ہو اس کے متعلق کچھ حضرت صاحب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سماعت کیجیے واضح وضاحت کریں گے حضرت صاحب سامعین عال سنت آپ نے توجہ کی ہوگی خود انصاف کرنا ہے کہ مسائل کے اس بات کے لیے عدالت صحابہ اس بات کے لیے پہلی قرآن تھا تو قرآن پہ گفتگو کرنا چاہے تو کترانے لگے یہ قرآن مانتے ہیں پھر قرآن مانا لفظی طور پہ کسی امام سے سبوت نہیں پیش کیا ہم نے ان کی تعریف ان کی کتابوں سے پیش کر رہے کہ ہمارے بھی دے دیے یہ بھی ان کی کر رہا پھر مزید وہ کہتے رہے قرآن پیش کرو تو جب قرآن کی یاد پیش کی تو کہنے کہ سب کا کرنے والے کہاں سے ہیں تو میں نے کہا مکے کے مہاجر ہوں یا مدینے کے انصار ہوں سب کا رب نے ذکر کیا پھر ان کے تابے داروں کا بھی ذکر کیا اس میں حق و عدالت کا معیار ہے کہ رب نے فرمایا ان سے بھی راضی ان کے تابے داروں سے بھی راضی کیا اللہ فاسکو سے راضی ہوتا ہے غیر راجیل سے راضی ہوتا ہے کیا بے فرمانوں سے راضی ہوتا ہے پھر میں نے کہا تھا یہ کتاب ناسخ منسوخ منصور جیل دوست اور پانچ تیس میں موجود ہے اول ابو بکر مسلمان شد وہ کہتے تھے پچاس کے بعد مسلمان ہوئے ان کی کتاب میں موجود ہے ابو بکر صدیق والے مسلمان پھر ان کی وساثت سے ان کے غلام تابے دار وہ بھی مسلمان ہو گئے وہ نفر میں تو کون ہے عدالت متقبہ پھر اور ہیرا پھیری کی صحابین کے ہیرا پھیری کی نہیں چلتی مین کے متعلق ہیرا پھیری کی میں نے مین کی قسمت پوچھی تو وہ بھی جواب نہیں دیا پھر ان کے تابے دار جب آ گئے تو سارے کے سارے آ گئے تعریفات شروع کر دی پھر تعریف ہے مانگی بڑی یہ کی کہ اگلی منافقوں والی آیتوں کو صحابہ سے ملا دیا اب منافع علاحدہ گروہ ہے صحابہ علیحدہ ہے صحابہ کے لیے رضوان ہے جنت ہے بہشت ہے منافعوں کے لیے در کے اصل میرا نار ہے پھر منافقوں والی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اور اتنا زور میں عظیم کیا قرآن کی تعریف میں تعریف مانوی اتنا کی کہ میں نے ان کی ضمیر کا مرجہ لوٹا دیا صحابہ کی طرف حالانکہ ماں قبل موجود منافع کی بات ہو رہی ہے کہ منافع کے کچھ لوگ صحابہ کے کچھ لوگ اب جس کو ضمیر نہیں آتی مرجع نہیں آتا وہ منافع کو چھوڑ کر صحابہ کو شامل کرتا ہے اس لیے وائرس کا گھٹ رہا تھا گلاس کا پانی مانگ رہا تھا ویسے کہتا تو میں بیٹھا ہوں جی پھر بیٹھے کہاں گئے دل بندی اگر اس کو بند کرتے تو یہ مناظرہ ان کے حق میں جا رہا تھا ان کے خلاف نہیں ہم بھی صاحب میں وہ بھی میں کر جب صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی وہ کیسے بند کرتے ہیں وہ ہمارے پتا چلا اپنی خفت کو چھپانے کے لیے کسی اور کے کام سے رکھ کے بندوق چلا کہتے ہم تو پانچ گھنٹے کریں گے ہمارا موضوع ہونے کا نہیں ہے کہ پہلے بھاگ جائیں گے ہم تو منتظر ہیں چاشمبا رہا ہیں بے شک قرآن کیت کا جواب دیں قرآن کی تعریف چھوڑ دیں مریا منافقوں صحابہ کو بنا رہے ہیں کتنا سر میں عظیم ہے اللہ منافع کی بات کریں صحابہ اس میں شامل ہے ان کو نہ ہم کا پتہ ہے نہ پہلے منافعی لفظ کا پتہ ہے پہلے صحابہ کا لفظ نہیں اور صدیق تو تمام متقیوں سے زیادہ متقی ہیں عدالت کا اگر تقوا پہ ہوتا ہے قرآن میں ہماری تصویروں ایرن کی تصویروں میں موجود ہے ات کا ابو بکر صدیق ہے اتکا بالکل کل متقی واسو جنب العطا عذاب و اطاف سے بہت دور ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عادل ہے اگر کون والی آئتن بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ایک آت کا جواب نہیں دے سکے اور آتکی کے جواب دے سکے قرآن میں صاف طور پہ موجود ہے نبی کے صحابہ دو قسم ہیں فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے اور میں دونوں کو دن وعدہ کرتا ہوں کلو واد جنتی ہیں اور ان کی تاریخ کا روایات کا جواب خدا نے قرآن میں دے دیا کہ جو کچھ عمل کر رہے ہو یا صاحب رسول آگے عمل کرو گے میں بے خبر نہیں ہوں میں باخبر ہوں میں باخبر ہو کے بھی سب سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اور کلن کا لفظ ہے کلن کل کر صاحب رسول کل صاحب رسول حضرات صلاح تو پیشوا وہ تو مقتدا ہیں اب جو بھاگ گئے تھے ان کے لیے اف کا بھی قرآن میں موجود ہے حاکم نہ سنیا نہ شیعہ صحابہ پہ نہ پہ حاکم نے اللہ ہے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا وہ سارے بحث دیے مناظر اہل سنت مناظر اعظم اہل سنت منیر بھائی حضرت شبلی بھائی نے کہا کہ وہ شبلی بھائی ماشاءاللہ سے آ چکے روم میں تو منیر بھائی چونکہ یہ کلمہ رضان کے حوالے سے ٹاپک ہے تو اگر یہ اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں پوری تفصیلی جتنے باتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ تک پہنچ جائیں گی اور آپ انہیں ویب سائٹ پہ ڈال دیجیے گا تاکہ اس کے بعد یہ اندر ضرورت ہی نہ کر سکے مناظرے کے لیے بھی لیکن اگر وہ ابھی آنا چاہتے ہیں تو یہ چونکہ ٹاپک ہے تو اس حوالے سے ان سے مزید گفتگو ہو سکتی ہے تو شب جی تو شبلی جی، آپ پلیز مائک لیں اور بتائیں کہ کیا بات ہوئی آپ کی روم کارٹ آف ایڈمنٹ سے اور اگر ابھی مناظرہ کنٹینیو کرنا ہے تو سر تو بھی فرما دیں ادروائز مطلب ہم چاہیں گے کہ ہمارے سنت جو ہیں وہ آرام فرما لیں تو پلیز آپ آ کے بتائیں جزاک اللہ جی، جی۔ آنے کے لیے نیچے جو ونڈو ہے اس پہ کلک کرنا ٹو تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو روم نظر آئے گا سنی مناظر مناظر نظر آئے گا اس روم میں جمع ہو روم اوپن کریں اور ان کو وہاں بلائیں اور تاکہ نہیں سے سلسلہ جہاں پہ ان کو جواب دینا تھا اب تک تو میرے خیال سے کوششیں کر ہی رہے ہوں گے بہرحال آپ ان کو پلیز روم میں گمائیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم میں آتے ہیں جو گندے آ رہے ہوں گے بتائیں میں کیا ایڈورٹائزمنٹ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا تو کیا نہیں پہ آ رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جناب ہمارے حضرت صاحب اور سبھی حضرات علماء کرام اور سبھی حضرت السلام علیکم اللہ وبرکاتہ بھائی اصل میں اڈلٹ روم میں تو اوپن کر کے اور دینی معاملات وہاں پر میرے خالی دوسروں کو مناسب نہیں ہے دوسرے جو ہمارے باقی بھائی بھی آنا چاہیں گے جو ہمارے اس میں جو ہے اپنا پانچ اس میں شامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایڈلٹ گروپ کو کلک نہیں کرتا ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آ سکے گا جناب تو میرا خیال ہے یہ نام واقف ہے اگر یعنی ایسے نارمل گروپ میں گروپ میں ہی آپ دیکھ لیں یعنی جی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر گروپ میں نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ڈرائیوری تھوڑے گر وہ جو ہے باہر ہے وہ اس میں آتی ہے تو میرا خیال ہے یہ نام راشد ہے اگر جائے جی، بھلے آپ اسلامی گروپ میں یا کسی اور بھی گروپ میں بھی اگر کریں تو پھر تو ٹھیک ہے یہ ذرا ہے تو شبلی بھائی اور ہمارے حضرت صاحب موجود ہیں مگر جو آپ سب وقت کا طور پر کہیں لیکن میں جو ہے جو مقصد نہیں رہے گا کیونکہ اگر وہاں پر جا کر اور پھر اس طرح وہاں جائیں گے تو پھر یہ ہے جو ہمارے بھائی شامل ہونا چاہیں گے وہ بھی نہیں آ سکیں گے ہم ہر بندے کو بنانے سے رہے کہ جس جیسے کلک کریں سب آئیں اور میرا خیال ہے یہ ذرا نام آپ سے جی اگر آپ موجود ہیں تو بتائیے اس بارے میں جی رشی بھائی بالکل اتفاق کرتے ہیں آپ کی بات سے کیونکہ ہماری بہت سی اسلامی بہنیں بھی مطلب اس وقت روم میں موجود ہیں جس طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے روم میں جائیں شبلی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پاسبل ہے تو مطلب اسلامک روم میں آپ ان سے طے کر لیں شیوں سے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں یا اس روم میں بھی آنے میں کوئی کباہت نہیں ہے تو اگر وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں آ جائیں یا آپ کو دوسرا روم اوپن کر کے وہاں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں انوائٹ کر لیں جزاک اللہ جی، کہ وہ جو ہے ان سے بات کریں کہ وہ جو ہے روم کے علاوہ سامنے آ کر بات کر لیں کراچی میں آ کر کے بات کر لیں ان کے کوئی جو ہے وہ عالم کے ہوں تو وہ یہاں پر ہم سے رابطہ کر لیں اور گفتگو کر لیں چیلنج جو ہے تو انتظام بھی یہ کریں اور ان کے مولویوں کو یہ کہیں کہ بھائی اب یہ ان کی طرف سے مناظرہ کریں کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو اب جو ہے بات ان کو کرنی ہے تو یہ سامنے آ کر کے بات کر لیں اس میں تو روم بند نہیں ہوگا ہاں اور ہم جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں شفی صاحب ہم سے بات تو کریں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ تو بھاگ رہے ہیں پیچھے ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو ہے شرارت یہ شیوں کی اپنی طرف سے ہے یہ وہاں بھی دیوبندیوں کی طرف سے نہیں یہاں حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی دیوبندی کی طرف سے نہیں بلکہ یہ شیوں کی طرف سے ہی شرارت ہے اور وہ سامنے آنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ جب ہم خود ان کے روم میں گئے رضا کے نام سے گئے تو وہاں ہم کو ریڈ ڈوٹ کیوں دیا اگر وہ بات کرنا چاہتے تو اس وقت ہم کو ریڈ ڈوٹ نہ دیتے اور ہم سے بات کرتے اپنے روم میں ہم سے بات نہیں کی اس یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ روم خود انہوں نے بند کروایا جب دلیل سے بھاگ گئے جب دلیل ان کی نہ بنی اور جب وہ ہارنے لگے ان سے جب بات نہ بنی اور جو ہے پھنسنے لگے قرآن کی آیات میں جب پھنس گئے تو اب جو ہے جب ان سے ہم نے من کے معنی پوچھے تو اب وہ گھبرا گئے کہ من کے معنی ہم کیا بیان کریں گے من کی جو ہے وہ کتنی آسان ہے من کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے تو وہ جو ہے اس پر جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو وہ ادھر سے ہی جو ہے دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا تو ہماری جو ہے وہ تو رائے یہی ہے کہ بھاگنے والے شیعہ ہیں وہ خود بھاگے ہیں دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ بند دیوبندیوں نے نہیں کرایا شیوں نے بند کرایا ہے اگر ان میں جڑت ہے تو یہ اپنے روم میں بات کریں ہم کو بلائیں ان کے روم میں جاتے ہیں ان کے روم میں جا کر بات کرتے ہیں اور ہمارے ایڈمن بنائیں ہم سے بات کریں اگر ان میں ہمت ہے ضرورت ہے بات کرنے کے حق پر ہیں حق پر تو یہ ہو ہی نہیں سکتے حق پر تو پر جماعت ہیں جو صحابہ کی بھی احترام کرتے ہیں بیت کا بھی احترام کرتے ہیں یہ گستاخ ہیں اور گستاخ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ بھاگتا ہے حق جو ہے وہ بھاگتا نہیں ہے تو یہ بھاگ رہے ہیں ان سے بات کریں اپنے روم میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے روم میں جائیں گے اور یہ ہمارے روم میں آ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روم میں آ کر بات کریں جو ہے وہ آپ ان سے بات کریں شبلی صاحب آپ جو ہے ان کو بھاگنے نہ دیں کہاں صاحب آپ آئے اور ہمیں جواب دیں کہ کیا بات کرنی کیونکہ ہم نے اتنا انتظام کیا اتنے علماء کو جمع کیا ہے ساری کتابیں لے کر آئے اور سب کچھ کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر اس کی اتنی محنت کرنے کا کیا مقصد ہے آپ ان کو لے کر آئے سامنے لے کر آئے ان کو کہیں کہ اپنے یہاں اپنے یہاں انتظام کریں کراچی میں اپنے مولویوں کو لے کر آئیں سامنے پیچھے نہ ہٹیں وہاں تو کوئی روم بند نہیں ہوگا وہاں تو سامنے سامنے ہوں گے تو آپ جو ہے شبلی قریشی صاحب اس بات کا جواب دیا ہمیں اب جو ہے وہ منیر قریشی صاحب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ وہ شبلی قریشی صاحب کو سمجھائیں کہ وہ جو ہے ان سے بات کریں کہ بھائی یہ جو ہے کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے روم میں ہم گئے اس روم میں اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کی کہ یہ روم ہم نے بند کروایا ہے یہ ہم پر تو تھو پڑیں یہ بات تو جب یہ بات وہ شیعہ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے یہ کیوں کہ جو منجیوں نے بند کرایا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیوں نے بند کرایا اب جو ہے اگر آپ جو ہے ان سے بات کریں کہ یہ جو ہے یہاں ہمارے روم میں آ کے بات کریں یا اپنے روم میں ہم کو ایڈمٹ بنائیں اور وہاں گفتگو کریں جب ہم نے سب انتظام کیا تو اب کیوں بھاگ رہے ہیں اب کیوں نہیں بات کر رہے اپنے روم میں کیوں نہیں بات کر رہے شبلی بھائی ویسے بہرحال ہم سے بات کرنے کے لیے تو گئے ہیں لیکن حضرت بات یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھاگے ہیں اور جہاں تک میرا بھی خیال یہی ہے کہ جناب علی وہ بس کیڑے بہانے کرتے رہیں گے نہ اگر جیسا کہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے ان کے روم میں تو بھی وہ جو ہے انہوں نے جو ہے ریڈ آپ دے کے رکھا تھا کہ جو ہے اپنا بات ہی نہ کر سکیں ان میں ہمت نہیں ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی وہ نہیں آئیں گے اور اسلامی گروپ میں بھی ہمارے فیضان محروان شریف نے بھی ایک روپ کھول پور کے اسلامی گروپ میں اگر وہ چاہیں تو وہاں دوسرے گروپ میں بھی بات ہو سکتی ہے لیکن جناب علی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو لیکن اس کے ساتھ اور یہ عرض ہے کہ اگر جیسا کہ یہ لوگ پترہ مطلب میں نہیں آئیں گے تو ظاہر جب ایک ہے مسئلہ مطلب جیسے ماشاء اللہ ریکارڈنگ تو پوری ہم لوگوں کے پاس ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ حتمی طور پر کچھ دیر اور انتظار کرتے ہیں اگر شکری بھائی کو بہراتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ براہ کرم آپ ہمیں جو یہ دو موضوع ہیں یعنی،, یعنی اذان ان کے اذان ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ ذرا ہمیں تفصیل بتا دیجیے گا تاکہ ریکارڈنگ کر کے ہم ویب سائٹ پر جو ہے یہ ڈال دیں تو جو ہے جیسا کہ اگر یہ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں ماشاءاللہ اتنی تیاری رہی ہے تو یہ تیاری سے جو ہے انشاءاللہ ہمیں تک ہمیں سب کو فائدہ ہو پوری دنیا میں تو براہ کرم ان دو موضوعوں پر جو ہے ان کے اذان کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں جو یہ کہتے ہیں اس بارے میں ذرا تفصیل جو ہے اگر بتا دیں گے تو بہت نوازش ہوگی لیکن جیسے شملی بھائی کا کچھ انتظار کرتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا سرکار وہ جو ہے بھاگ گئے ہیں جی تو بہرحال یہ میری ناقص یہ میری گزارش ہے اور باقی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں جو آپ کا جو آپ کو ہوگا اسی کے مطابق و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ماشاء اللہ میں بھائی آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں حضرت ایک ضروری ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مطلب یہ اپنی شکست تسلیم نہ کر لیں ٹھیک ہے نا تو جیسے ہی اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں جتنی تعبیلیں اور جتنے مطلب دلائل وغیرہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ اسے ویب سائٹ پہ پبلش کر دیجیے گا اب حضرت یہ کریں گے یہ کہ آج جو ہے ابھی مطلب کل پھر یہ آ کے کہیں گے کہ جی ہم نے پھر مناظرہ کرنا ہے آپ کو پتا ہے جو پہلے سے ان کی مطلب جو ہسٹری رہی ہے تو میں تو یہ چاہوں گا دوسرا سب سے زیادہ میں چاہوں گا کہ ہمارے عباس صاحب حضرت قبلہ لاگ ان ہے تو وہ پلیز مائک پہ آئیں کیونکہ کافی دیر سے وہ مائک پہ نہیں آئے تو صاحب آپ پلیز مائک لیں اور آ کے بات کریں میں ریکویسٹ کروں گا باقی ساتھیوں سے کہ پلیز وہ مین وائل مائک لینے کی کوشش نہ کریں جزاک اللہ ابھی جو بھی باتیں ہیں ہمارا کیونکہ وہ اپنے روم میں کہہ رہے ہیں بریلی چونکہ بریلی من مطلب تھے اور ہرمن انہوں نے خود بند کروایا جب تک ان سے بات نہ ہو آپ اپنے ٹائر ابھی اس طریقے سے افشا نہ فرمائیں ابھی یہ مناظرہ ختم نہیں ہوا ممکن ہے ابھی ابھی شروع ہو گیا ممکن ہے کل شروع ہو گیا تو اس تصویر ان چیزوں پر جو آپ کے ٹائر ہیں اور جو آپ نے ان کو یعنی آتے ہیں یہ ابھی آپ میری گزارش ہے آپ مجھ سے بارہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو اگر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ یہاں روم میں قسم کا آدمی ہے روڈ میں ایک بدل کے بیٹھے ہوئے جیسے ہم ان کو بیٹھے رہے ان کی ساری باتیں سنی بھائی یہ سنی کیونکہ ہی ایڈمنٹ ہے خود انہوں نے بند کرایا اور ان کے دوسری مرتبہ جو کیا وہ پالٹک والوں نے بند کیا ہے لیکن پہلی مرتبہ جو ہوا ہے وہ پالٹک والوں نے بند نہیں کیا بلکہ ایڈمنسٹریشن نے بند کیا ہے اور لکھا آیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر نے بند کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر تو چھٹی ہیں حالانکہ غلط جانے سے کام لے رہے ہیں لیکن عوام تو عوام ہے نا بڑھ چڑھتے خیر یہ کیا تو ابھی حضرت یہ ابتدا ہے ابھی چونکہ کل سلو بھائی کہہ رہے تھے کہ شرائط کا امکان ہے لیکن میں بات کر لوں گا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ملی نہیں ایڈمن ہو اور کسی میں بات نہیں ہو سکتی تو مجھے ہے ابھی مادہ شروع ہو جائے مجھے کام شروع ہو جائے ابھی آپ ایسے جو چاہیں تقریر فرمائیں نوازیں حقہ کا آپ بیان فرمائیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ ابھی ہم نے یہ پیش کرنا ہے یا ابھی ان کی بات کا یہ جواب ہے اس سے میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا ہاں، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو اس سے تھوڑا سا ابھی پرہیز کیا جائے تو مناسب ہوگا تو ابھی تو دیکھتے کیا بنتا ہے جب تک شبلی بھائی کوئی ہمیں حکم نہیں دیتے اس وقت تک تو روم بند نہیں کرنا چاہیے ابھی اگر ہم روم بند کرتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ایسی بات ہے کہ وہ کہیں گے بھاگ گئے اس میں یعنی ہمارے پاس کوئی پھر ثبوت نہیں ہوگا ابھی وہ بھی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہم بھی باتیں کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہمیں شیوں کے یہ جو دو ہم نے رکھے ہوئے ہیں یعنی موضوع کے علاوہ اگر آپ کسی موضوع پر بیان کروانا چاہیں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا یہ جو دو موضوع ہیں اس پر ابھی اور نے اور جو وہ کرتے ہیں کہ اس میں خود آج پڑی ہے تو سب جمع کی پڑی ہے اور ترجمہ کر رہا تو نبی کے کے جو ہے استگریت ہیں دوسرے صاحبہ دوست نکل گئے تو جیسا اس نے کہا کہ اکبر ابھی اللہ کا پچاس ہیں مسلمان ہے تو اگر کسی بات کہا جاتا کہ اسی کو ثابت کر دو بس بات ختم ہو اور سنیوں کی طرف سے کیونکہ جیسا اس نے کہا کہ سے بات کر رہے ہیں تو شیوں کی گریت ہے تو سنیوں سے کہہ رہے ہیں ان کو سنیوں کی دلیل دینی ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اسی وقت کہ آپ کسی کو ثابت کریں نا پہلے بہت ابھی تو کون سی ختم ہو گئی ابھی تو یہ نکلیں گے باتیں تو میرے خیال میں ان مسائل کو چھوڑ کر عدالت صحابہ کو تاریخ قرآن اور کلمہ رضان کو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ہمیں حکم کو نہیں ہم سنیں ہمارے دوست بھی سنیں گے میرے خیال میں اس کے حق فائدہ لیکن اگر آپ یہ بھی اشارہ رکھیں کہ اگر ابھی آپ دھیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا شروع ہو گئے تو جلدی آپ نے ہمارا بولنا ہے رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے اس لیے اگر کوئی اور دوست بزرگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی موضوع پر گفتگو کریں تو میرے خیال میں وہ ذرا بہتر ہوگا اگر آپ اتنی دیر میں ذرا آپ تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی جسمی طور پر بھی ذرا آرام فرما اور دوسری ایک میری گزارش ہے جیسے کہ جو جو یہاں دیوبندیوں اور آدیوں کو کہا جا رہے ہیں تو وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ان کو اب یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کو یہاں رہ کرنے کی ضرورت ہے بات آپ کر رہے ہیں کو سننے دینا کسی کو بہت کرنا کسی کو ریڈ اور جب تک کہ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا تو اصل اب ہماری گفتگو جو ہے وہ چینوں سے ہے تو کوئی بھی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو بات تو ایسے ماشاء اللہ ہیں دوستوں کے ہاتھ کھڑے ہیں تو پھر وہاں مفتی صاحب ہیں سچی صاحب ہیں اور جان محمد صاحب کی تشریف کرنا ہے تو یہ دوست کوئی بزرگ کسی موضوع پر نصیحت ان مانے یا بھاپ کا تھوڑا سا رہے گا ان موضوعات کے علاوہ کیونکہ یہ تو بھی ہاں جی دیکھیں وہ ان کے آئے ہیں یہ جو ان کے ایڈمنیا کیا قائد اعظم ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہیں جو ہے یعنی ان کا وہ ایڈمن حضرات وہ حکم فرمائے کہ وہ مائک مانگ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے جی کا جانے اعلیٰ حضرت بھائی وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے ان کی طرف سے آئے حضرات بتائیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کابری صاحب قادری صاحب قادری صاحب آپ نے شاید ہمارا نہیں سنا کتاب نا تواریخ شیعہ کی موت بھر کتاب ہے جلد دو ہے وہ پانچ سو تریسٹھ ہے بس اول ابو بکر مسلمان شد پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے ساتھیوں کو مسلمان کرایا انہوں نے تو وہ مد مقابل کہہ رہے تھے کہ پچاس میں ہے ابو بکر تو یہ ان کی کتاب میں انکارا بھی موجود ہے ان کو اپنی کتاب کا بھی پتہ نہیں جب اس کا ہو چکا تو نے کہا صحابہ کی تعریف کریں مکے والے مدینے والے جب مہاجر انصار کی بات آئی ایس میں تو حضور ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے تو انصار ہوئے تو وہ بھی شامل ہو گئے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صورت مدنی ہے اور ایک قول کے مطابق یہ آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ راضی اللہ اتنا راضی ان کی رضا کا خان ہے اگر عادل سے راضی نہیں تو فاسق سے راضی ہے متقی سے راضی نہیں تو خطا کار سے راضی ہے احساس سے بھاگنے کے لیے مین کی بات چھیڑ دی مین کے متعلق سوال کے کتنی قسم ہے یہ کون سا مل ہے اپنے امام میں معصوم سے ثابت کرو امن تبیزی ہے ایسے بھی بھاگ گئے پھر منافقوں والے تو پڑھنی شروع کر لی صحابہ چشمہ شروع اور میں نے کب منافع کی تعریف کی تھی منافع کی میں نے تعریف ہی نہیں کی کفراول ہے منافقت اور ہے مسلمان ایمان والے اور ہیں اتنا کھڑے ہوا میں نے صحابہ کہ ان کے تابے دار کے لیے بھی جنت ہے پھر ایک عورت پڑھی اس کا مرجع بھی نہیں بتایا تعریف کی قرآن کی لفظوں کو مانا قرآن کو تبدیل کر دیا معنی کے اعتبار سے وہ زمین جا رہی ہے منافعوں منافع کی طرف مرجع صاحب موجود ہے اس نے تری میں کہا صحابہ میں کچھ منافع صحابہ کو گالی دی اور قرآن کی تعریف کی قرآن کو تبدیل کیا اب ان سوالات کا جواب میں سمجھتا تھا اس موضوع کو نہیں بات سکیں گے تاکہ اگر موضوع پہ بات بھی نہ ہو سکے وہی جو میں سوچتا تھا وہی ہوا اگر وہ کیا بات کریں گے نہ کلمے سے بات کر سکتے ہیں نہ اذان پہ بات کر سکتے ہیں نہ بنا کے رسول نہ زبان صحیح ہے تاریخ قرآن کے قید ہے ہم ضمیر کا مرجع نہیں آتا کہ صاحب آئے یا منافق ہے مثالوں پہ تو ہیں مثالوں کے طرف لگایا اور بھرو لگا یہ مثالوں کی باتیں ہیں ہسپتال میں جا کے سنا ہے انجیت سنگھ کی باتیں کرتے ہیں پہلے قرآن کی باتیں کرتے پھر قرآن پڑھا ابھی تو ایک ایپ پڑی ہے ہمارے پاس تو قرآن کہتے ہیں امبار لگے ہوئے ابھی تو ایک ایپ پڑی ہے اور کھول کے کھول کے متعلق کھول کر اب بھی ہم دکھاتے ہیں اگر وہ آئے تو ہم تو جا کر انتظار کر رہے ہیں السلام علیکم مجھے یہاں پہ ہیڈمنٹ کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں رضا صاحب ماشاء اللہ سے آپ بڑی کتنی ہستی ہیں تو وہ جو چلے گئے والی بات آپ نے کہی ہے اس سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے کیونکہ یہ بات آپ شبلی بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو دوسرے حضرات موجود ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن مناظرے کی جو طے ہوئی تھی وہ کیا ہے ہم شبلی بھائی سے ابھی وہاں پہ بات ہوئی تھی اور وہ اس دل کوشش کر رہے ہیں روم میں بلانے کی دوسرا روم کھولنے کی جیسے وہ روم کھلے گا ہم کہیں نہیں گئے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہم چلے گئے ہم نہیں گئے روم بند ہوا کیسے بند ہوا وہ تذکرہ نہیں ہو رہا تو اگر کسی مفتی صاحب نے مصر مفتی صاحبان کی کی بات کر رہا ہوں اگر کسی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ شیوں نے روم بند کر دیا تو یہ میرے خیال سے یہ غلط بات ہوگی تو کیونکہ یہ ساحل مستیوں کو زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے کی بات کریں شکریہ تو ایک ٹائم ڈیوریشن دے دیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ دوسرا روم جو ہے وہ جو آپ کے علماء کرام اپنے روم میں بیٹھے ہیں آپ ان کو بلائیں انوائٹ کریں ہم علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ ابیوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مائک لے لیں اور بتائیں ٹائم پلیز جی ٹائم پورا آپ پہلے تھوڑا سا ٹرمس اینڈ کنڈیشن بھائی سے پوچھ لیتے ہیں ٹائم نے نہیں لے رہے ہیں ٹائم سبھی بھائی لے رہے ہیں ٹائم نہیں لے رہا ہے ٹائم ٹائم شیڈیول نہیں لے رہے ہیں وہ کب کھولتے ہیں اور کب انوائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ کو بیان کرنے کے لیے یہ بات آپ کو شیڈیو بھائی سے پوچھیے کہ وہ کہاں بلانا چاہ رہے ہیں ہمارے روم میں بالکل اس ٹائپ کی باتیں ہوئی ہیں شکیل بھائی ابھی گواہ ہیں آپ اس سے پوچھیے گا ہمارے لیے صاحب علم ہستی نے آپ کے یہاں صاحب علم ہستیاں ہمیں بلیم دے رہے ہیں جبکہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں رجسٹریشن سے تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے ہمارے یہاں کسی صاحب مستی نے کوئی بلیم نہیں دیا کہ روم کیسے بند ہوا باتیں تو ہر آدمی کر رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں صرف صاحب علم کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں میں پورے روم میں کیا کیا بات ہو رہی ہے ان میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا میں صرف صاحب ان مستیوں کی طرف میری نشاندہی ہے شکریہ آئندہ امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی روم کھولے ہم حاضر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ شبلی بھائی کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہم انتظار کر رہے ہیں دیر جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ کہاں تک اس کی حقیقت ہے اور کیا مطلب آگے کی پروگرس ہے آپ بتائیں پلیز کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ روم پہ بند نہیں ہوگا میرا ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ میں نے کے روم میں جا کے کہہ دیا یہ باتیں کرنا چھوڑ دو ہم تیار ہے تم کا پیرنٹ بھی جو بھی یہ روم بند کرا رہے ہو تمہارا روم کرائے گا تو اس سے بھی راجی نہیں ہم کو روم میں جائے گا تیار ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں یہ کہ بعد میں کریں جب اس کے بعد پہلے سے بات ہو نہیں ہو اس کو کیا جائے جی ارے سرکار آپ کو پتا ہے علماء کرام یہاں کہاں کہاں سے آئے ہوئے اور کتنے عرصے سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں علماء کرام کتابیں لے کر پنجاب کے مطلب پاکستان کے مطلب کس کس جگہ سے ہم نے ارینج نہیں کیا الحمدللہ للہ تہران سے کتابیں منگوائی ہیں اس مناظرے کے لیے باقاعدہ ان کی چھپی ہوئی ان کی اشاعت تو اس سلسلے میں مزید جو ہے مطلب ہے کہ ویٹ نہیں کر سکتے آپ روم اوپن کریں اور روم اوپن کر کے ان کو بلائیں اور ان کو بولیں بھائی آئیں بات کریں کیونکہ علماء کرم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دے رہے ہیں اپنی بہت ساری مصروفیات ترک کر کے ہمارے لیے جو یہ ٹائم نکال رہے ہیں اور ہم اس طرح سے اگر ٹائم جو ہے وہ برباد کریں گے تو یہ مطلب کسی بھی طرح سے فائدے مند نہیں ہے اس وقت کو ہم نے جو ہے کسی طرح سے مطلب اپنے لیے جو ہے وہ مطلب فائدے مند بنانا ہے بھائی آپ کسی طرح سے بھی روم اوپن کریں اور بلائیں ان کو ان کو بولے بھائی آگے بات کرو اور خامہ خواہ جو ہے اس طرح کا پراپر جو ہے وہ نہ کرے آپ بلائیں یار ان کو میں جو جا کے روم کھولوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے تین ہزمینڈ جو ان کو بھی سسپینڈ کر دیا اس نے کیونکہ دو دفعہ روم کھولا تھا میں روم کھول رہا ہوں اسلامک کیٹیگری میں جا کے ٹھیک ہے اور اس روم کا نام ہوگا سنی شیئر ڈبیٹ اب ادھر بند کرتے یا تو یہ ہے کہ روم کھول دیں وہ جگہ بھی کھول سکتا ہوں پھر مسئلہ وہی آ جاتا کہ ایڈورٹیزمنٹ اوپر آ رہا ہوگا بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی بہنیں تو وہ جو ہے ونڈو کو مینیمائز کر سکتی ہے تو نہیں دیکھتی اچھا، بھائی مجھے کے لیے پی ایم کر رہا ہے میں اس وقت مائک پہ ہوں نا تو یا تو اسلامک روم میں کھول لیتے اب دیکھو وہ بند کرتے ہیں وہاں پر نہیں کرتے ریسی دار کھولنے چانسز چانسیز تو وہاں بند نہیں کر سکیں گے تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے جی شکریہ میرے خیال سے آپ اسلامی کیٹیگری میں روم اوپن کر لیں اور میرے خیال سے کافی دیر پہلے بھی روم اوپن ہوا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال سے کچھ دیر تو چلے گا بلا وجہ تو وہ کلوز نہیں کریں گے آپ کو مطلب سب سے زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہرحال حضرت کوشش کریں تاکہ ابھی وہ لوگ بھی لاگ ان ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پاس ایک ریزن ہوگا کہ جی ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں تو پلیز شبلی بھائی آپ روم اوپن کریں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے نام تو بتا دیا ہے اسی کیٹیگری میں ہم ریلیجیس کیٹیگری میں پلیز جب اوپن کر لیں تو پی ایم کر دیجیے گا تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کر دیتے ہیں تاکہ سب ساتھی وہاں آ جائیں جزاک اللہ جی بھی جی ادھر بیٹھے ہیں سر بھائی میں اسلامک کیٹیگری میں روم کھول رہا ہوں کیونکہ اور میں ایڈمنٹ کوڈ دے دوں گا وہ ایڈمنٹ بن سکیں گے جن کو سسپینڈ کیا وہ اس کی بعد میں بات کریں گے اور روم کا نام ہوگا سنی شیا کی منادرا تو اس میں اسلامک کیٹیگری میں جا کے یہ جو ہے مناظرہ کر دے ایک منٹ روپیہ میں روم کھول لوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے جی آواز آ رہی ہے ذرا بتائیے پلیز السلام علیکم جی الحمد دوسرا روم اوپن ہو گیا ہے تمام بہنوں سے بہنوں سے آپ اس روم میں چلیے ابھی اس روم کو ہم ان شاء اللہ کلوز کریں گے مارا رشید آپ سے گزارش ہے کہ ان کو جوائن کرنے جا رہا ہوں آپ پلیز اس روم کو کلوز دیں اور بتا دیں گے اگر مناظرہ ہو تو ریڈ ڈاٹ دیں گے نا جناب فی الحال اور

راجا صاحب کا نک بھی ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے روم میں میرے خیال سے وہ روم میں موجود ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے جی ہاں۔ تو اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے ان کا نک جو ہے وہ ان کو ایسا کریں آپ آؤٹ ہٹائیں تاکہ وہ مائک پہ آ سکیں سکے صاحب آپ ہاتھ کھڑا کر لیں اور آپ کا آؤٹ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے ابھی آپ ہاتھ ابھی ابھی کھڑا کریں جی ہاتھ آخری جو ہاتھ کھڑا ہے وہ راجا صاحب کا ہے تو صاحب صاحب کا کا اچھا، آپ آپ آپ آپ ہٹا ہٹا دیں ابھی ہاتھ تاکہ چل جائے ہے یا نہیں ہے آپ آپ ہٹا ہٹا لیں لیں صاحب صاحب کر ہےٹال اور موضوع سے خارج نہ ہو آپ یہ درخواست ہے البتہ اور اب جو ہے وہ اسی موضوع موضوع کو قرآن اور سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے وہ دیکھیں ان شاء اللہ بات کر دی جلدی آگے تو اب میں گزارش کروں گا سے کیا آپ بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے راجا صاحب آپ تشریف میں آپ کے لیے بائک چھوڑ رہا ہوں راجا صاحب کے لیے اور دوست کوئی پہ نہ آئے راجا صاحب آپ مائک پہ آئیں چیک کریں کیا آپ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آپ پولیس کے سامنے بیان کیجیے چیز مشین تاکہ عبد القرطین صاحب کو پتا چل سکیں کیونکہ شرائط آپ کو کو بنانا تو اس سلسلے میں میں تھوڑی سی اور درخواست کروں گا ہمارے ایسے بھائی سے تو پلیز بائک پر تشریف لے کر آئیں اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کریں گے اس کے بعد آپ سب شرائط پلیز وہ پوری دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ عبد المصطفیٰ اور بڑے صرف کوئی میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو اگر یہ کوئی اچھا ہے ہمارے بھائی پلیز بائک پر تشریف لے کر آئیے آپ اگر ہم لوگ میں موجود ہیں تو آپ جو ہے جائے گا بہت بہت ضائع کر رہے ہیں بار بار ایک ہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں اس کو ہٹا دیں اس کو ہٹا دیں ایسے کیسے ہوگا آپ موضوع پہ بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور شرائط جو ہے طے ہو چکی ہیں پہلے اور بات بحث شروع آپ اس میں شرائط پھر لے کر آ رہے ہیں اب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں صاحب آپ اس کو سماعت کریں اور اس کا جواب دیں جو بات ہو رہی تھی پھر وہیں سے سلسلہ جوڑا جا رہا ہے بس اب بات کریں حضرت بات کریں گے راجا صاحب یاسر صاحب راجا صاحب بات جہاں تک ہو رہی تھی پھر کافی کافیتا ہو گیا کس کی وجہ سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو صدی کے غلام ہیں ہم تو سچے ہیں ہم تو سچوں کے ماننے والے ہیں ہم تو روحما بین ہم کا جذبہ رکھنے والے ہیں اور ان کے غلامی میں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بند کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تو قرآن کی یاد پڑی تھی ہم کب موضوع سے باہر گئے ذرا انصاف کریں خدا کے لیے انصاف کریں جب ایک موضوع چلنا ہے اس کے لیے دلائل کا تعین نہیں ہونا چاہیے تھا تو جب تک دلائل متعین نہ ہوتے مسائل کیسے ثابت کریں گے قرآن کی بات ہوئی تو موضوع سے خارج نہیں ہے جب تعریف لفظ سے اگر آپ نے بچنے کی کوشش کی اور اپنے عملہ خلاف فتوا دیا تو ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا عملہ معصوم جانے پھر بات شروع ہو چکی پھر اب قرآن پاک کی ہے پیش کی اس میں کتنا مانوی تعریفیں کی بلکہ یہ سابق کون ہے اس کا جواب دے گئے حضور یہ آخری آتا ہے توبہ میں اتری توبہ آخری ہے حضور کے اعتبار سے مدینے میں آپ تشریف لے گئے تھے پھر انصار ہوئے مہاجرین و انصار اور قیامت تک ان کے تابے دار اللہ میں ان سے راضی ہوں اتنا راضی ان کی رضا کر میں خود خواہان ہوں تو آپ کہتے ہیں وہ سابق کون سے ہیں جی مین کون سا ہے جی من طبیری آپ نے بنا دیا جب سوال ہوا جناب یہ خاج موضوع نہیں آپ اگر حق ہے من طبیری بناتے ہیں تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کسی امام معصوم کے روایت سے یہ من پویری ثابت کر لیں پھر کتنا ظلم عظیم ہے جناب آپ ہمیں تو سمجھاتے ہیں خود تو دیکھیں کہ ہم یہ حملہ نہیں کرتے صحابہ کو آپ نے منافع کہہ دیا ساری منافع والے آئے تو آپ نے صحابہ چشمہ کر دی کتنا گرد ہے ہمارا قرآن راضی ہے ان سے رحمان ان سے راضی ہے ان کے تابے سے راضی ہے آپ مناف کی حتیں پڑھتے ہیں پھر مناسب ولایت کو صحابہ کی ایسے جوڑ دیا پھر اس کا جواب ملا آپ کو سورہ بکرا سے پہلے فلاح کی آیت ہے پھر آگے کافر والی آیت ہے تو کافر آیتوں کو فلاح والے ایسے آپ جوڑ دیں گے پھر کتنا تعریف قرآن کی ہوئی کتنا قرآن کی تعریف ہوئی کتنا قرآن میں ہیرا پھیری کی گئی کہ ہم کا زمین کا مزہ منافق تھے آپ کی علامہ صاحب نے صحابہ کی طرف پھیر دیا کتنا ظلم عظیم ہے کتنا تاریخ مان بھی ہے اللہ منافعوں کی بات کرتا ہے آپ اس کو صحابہ میں شامل کر لیے حالانکہ صاف طور پہ پہلے موجود ہے آیت کو غور سے دیکھ لیں قرآن پھر پال لیں تمہیں قرآن کا واسطہ قرآن پھر پال لیں پہلے منافع کا ذکر ہے ہم منافقوں منافع میں سے کچھ ایسے ہیں صحابہ میں کے بات ہی نہیں کی تو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں تو آزم قرآن کا بھی پہلی آیت ہے کتنے سوالات آپ ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں پھر اس کے بعد آیتوں کی بارش ہم کریں گے پھر آپ کا معصوم کی باتیں پیش کریں گے آپ پیار سے بات کریں علمیہ سے بات کریں آپ نے ساتھی تنقید شروع کر دی آپ نے کبھی بخاری پڑھی پڑھائی ہے آپ نے یہ ساتھی تنقید شروع کر دی تو ہم نے ساتھی تنقید تو نہیں کی ہم نے تو پیار سے علم سے بات کی ہے اور موضوع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو ہمارے اور موضوع بھی چلیں گے آپ کو کلمہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو اپنی اذان ثابت کرنی ہوگی آپ کو ایک دن ثابت کر کے تین بنا کر انکار ثابت کرنا ہوگا ہمارے موضوع بھی کیا ہے نا پہلے اس کو تکمیل تک پہنچائیں وقفہ جس کی طرف سے ہوا آپ کلام کو جاری رکھیں پھر شرائط بیان کریں جی اس کے مطلب وقت آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں جناب والا وقت ضائع نہ کریں آج جو پڑھی تھی اس کے جو ایمان لے آئیں اس میں قرآن میں ہیرا پھیری نہ کریں منافقوں والی آیت کو قرآن صحابہ سے چسپا نہ کریں دوسری آیت کو پہلے سے نہ ملائیں مر جائے منافع کو صحابہ محمول نہ کریں علم کی بات کریں یہ ہمارے سوالات اس کے جواب آپ نے دینا رحمان رحیم تو اصل موضوع چل رہا تھا عدالت صحابہ کے بارے میں تو چونکہ اس میں مزاحی سنت والجماعت ہیں انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ لفظ صحابی کی تعریف کریں اس کے بعد عدالت کی تعریف کریں اور اس کے بعد منافع کی تعریف کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو ان کے درمیان امتیاز کرنے کا جو ہے نا ایک آسان طریقہ میسر ہو جائے ہر بندہ فیصلہ کر لے گا یہ صحابی ہے یہ منافع ہے اور یہ چیز عدالت ہے تو ہمارا ایک یہ ہے لوگوں کی اصطلاحی اور صحابی کی تعریف کے بارے میں علی صاحبہ کے مقدمے میں کیا لکھا ہے دعوت کی تاریخ میں کتنے اخبار ہیں حافظ اللہ دردا نے سیاح میں کیا لکھا ہے اور اسی طرح علامہ ابن جزری نے اس کے میں کیا لکھا ہے اور حافظ زابی نے تجریدی جو اسماء صاحبہ یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے کافی کی کیا تعریف کیا ہے لوگوں نے تعریف بھی بتائیں اس کا صلاحی بھی بتایا اور مناسب کی تعریف بھی کریں تاکہ تمام مسلمان سمجھ آئے بھائی یہ شیعہ مقابلہ میں ڈال رہے ہیں یا اہل سنت کی طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پاس یہ کیا ہے آپ صحابہ کرام کا دعویٰ دکھ رہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم آتے ہیں اور انہوں نے اپنی عدالت کے بارے میں جو جن پرانی آیات جن پرانی آیات کو دلیل پیش کیا وہ پیش کریں اور پیغمبر اسلام کی آیت دکھ رہا ہے اس سے مراد یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں ہے تو آپ اپنے ذاتی جو ہے نا تفصیل پر کو مزید بنانے کی جو نہ کریں یعنی ایسا مانا کریں جس میں قرآن حدیث آپ کا ساتھ دیتا ہو مطلب یہی آیت آپ نے پڑھی ہے بس آپ اللہ قدم کا بناتا ہے کیا اس ایس کو صحافہ کرام نے بھی کبھی اپنی عدالت کے لیے پیش کیا ہے یا نہیں وہ بھی اس کے متعلق ہیں یا نہیں یا صرف آپ ان کی طرف سے یہ نامہ پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ صحافہ کرام کا دعویٰ لگائیں تاکہ یہ بات ساری واضح ہو جائے صحابہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملتب الحدا جناب والا آپ کے پہلے مناظر کہاں تشریف لے گئے آجت کہاں کس موضوع تک پہنچی تھی بات آجت کی بات چل رہی تھی اب ریورس کے لگا کہ آپ صاحب کی طرح پوچھتے ہیں مشکل بھی تیار ہیں عدالت کی طرف سے ہم پوچھتے ہیں لیکن آیت کا جواب آپ سے نہیں ہو سکا نا جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں تعریف کی گئی سابقین کی بات پوچھی گئی متعین ہو گیا تصیر برا نہیں جناب والا یہ صاف قرآن ہے اگر آپ کہتے کہ صحابہ ادھر آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول کی طرف رد کرو پھر صحابہ کی رد کر دیتے ہیں تو بات تو اللہ رسول کی رد کرنے کی تھی تو پھر اللہ کی بات مانے پھر آپ صحابہ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضرت علی اور بارہ اماموں کی ان کی زبان سے بچائیں تو پہلے مسئلہ قرآن سے حل ہوگا تو قرآن کی عادت چل رہی تھی تو آپ قرآن سے کیوں منہ موڑتے ہیں جبکہ آقا نے فرمایا تمہاری ہماری کتاب میں موجود ہے ہدایت کے لیے دو چیز دیکھتا قرآن اور آل تو آپ قرآن سے کیوں منہ موڑتے ہیں جب قرآن فیصل موجود ہے جب قرآن کہتے میں راضی ہوں قرآن کہتے سب جنتی ہیں قرآن کے ان کے تابے دار بھی بچتی ہیں قرآن کہتے ان کے تابے داروں سے بھی راضی ہوں قرآن کہتے ان طرح ان کی طرح ایمان لاؤ پھر تمہارا ایمان قبول ہے اور ان کا ایمان اگر مجرو ہے میرا ان کی طرح ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے یا حق کا یہ بار حق مومن ہے آپ ان کو منافع کہتے ہیں آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں سر آپ کہتے ہیں جذبات میں ہم تو جذبات میں نہیں آئے آپ نے علم پہ حملہ کیا مین کی بات آپ نے چھیڑی تھی وہ جواب آپ نے کر رہا ہے اب کچھ وقت مل گیا تیاری کا تو مین کے کس میں بیان کر لیں اگر میں عدالت صاحبہ کو عدالت صاحبہ کی زبانی بیان کروں تو آپ مین تبیدیا کو اب میں معصوم سے ثابت کریں پھر اپنی طرف سے میں نہ طرفان کرنا تو قرآن کی عید پہ بات ہو رہی تھی تو آپ قرآن کی عید کا مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر مانتے ہیں تو میں نے تبھی دیا کسی امام معصوم سے ثابت کر کے ورنہ مہاجرین و انصار اور ان کے تابے دار اللہ ان سے راضی ہے ارج سے راضی ہے فاسد سے راضی ہوتا ہے بے فرمان سے راضی ہوتا ہے متقی پرہیزگار سے راضی ہوتا ہے عدالت کی تعریفی جانتے ہیں آپ کو عصمت بھی ثابت کرنی ہوگی ہم تو موضوع میں بیٹھے ہیں جو آج پڑھی تھی اس کے متعلق آپ کے ذمے سوالات ہیں آپ کے پہلے مناظر صاحب نے مین ہم کے ضمیر کا مرجع صحابہ کو بنایا تھا ہم پیش دیں گے آپ کو جزا دیں گے کہ مین ہم کے ضمیر کا مرجع منافع ہے یا صاحب ہے کتنا تعریف ہو رہی ہے قرآن کی کتنا قرآن سے ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں جو آپ کے پہلے مناظر کے ذمے تھے اب وہ کہاں تشریف لے گئے ان کو ہاں وہی ہے جی تو پھر جواب دیں نی ہے تو کس معصوم یہ مانا کیا مہاجر انصار کے تابے داروں سے راضی ہے تو پہلے ایک آیت بھی ختم نہیں ہوئی آپ دوسری طرف چلے گئے اس آیت کا بات کریں نا تفصیل بھی نہ کریں تعریف لفظ بھی نہ کریں تعریف مانوی بھی نہ کریں واضح قرآن ہے کلام الہی کے مقابلے میں کون سا متقی کہتے میں زیادہ متقی ہوں وہ تباہ تو آج ہی ان کے ساتھ ہی کریں گے تو جب رب رحمان فرما دے ہمارے لیے وہ کافی ہے ابھی آپ نے آج پڑھی اللہ کی طرف رد کرو رسول کی طرف رد کرو صحابہ کے متعلق رد کرو وہ تو بات کی بات ہے پہلے تو اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ ہی سے فیصلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ جن کے متعلق اعلان فرما دے میں راضی ہوں ان سے تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں ان سے آپ ناراض لو آپ ناراض جذبات میں بھی نہ آئیں اور قرآن کا احترام کریں قرآن سے تمسک کریں گے تو ہدایت ملے گی قرآن کو پیٹ دیں گے کیا ہدایت ملے گی ہماری تمہاری کتاب میں موجود ہے قرآن اور آل بیت کو لازم پکڑا ہم تو آل بھی سالم مانتے ہیں تو سنی قرآن بھی سالم مانتے ہیں ہم تو الحمدللہ سارے قرآن کے ماننے والے ہیں تو بڑے غلام اللہ سے بات ہو جائے شرائط میں پہلے بات کی پہلے قرآن ثابت کریں حدیث زمین دلیل ہے قرآن کتی ہے ہمارے تمہارے اماموں کا اصول ہے قرآن کے مد مغل کوئی روایت ہے جو روایت رد کر دو قرآن کو پیش نہ کرو تو جو آج چل رہی تھی اسی کو آپ چلائیں ابھی تو ایک ایپ پڑی ہے ابھی تو آیت کے امبار لگا دینے ہم نے آج آپ کے امبار ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہے رحمان ہمارے ساتھ ہے ہم سچوں کے غلام ہیں ہمارے پیشوا کاذب نہیں ہے صرف صادق نہیں صدیق ہے صرف مستقلی اطخا ہیں اس تصویر کے سے اطخا ہیں ہماری تمہاری تفاصیر میں موجود ہے آپ اطخا کو مناسب ثابت کرتے ہیں محبو کا کھاتا ہی الگ ہے ہاں، جواب دیں جو ہمیں سوالات کیے ہیں مہربانی کر کے حضرت عباس کا صدقہ علم بردار کا صدقہ امام حسین کے خون کا صدقہ اگر علم ہے تو جواب دیا اور ہمارے ان شاء اللہ اسی آیت کے میں بیٹھے چونکہ آیت ابتدا ہم نے پیش نہیں کی تھی یہ ایکٹ آپ نے پیش کی تھی تو ہم آپ سے بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی متصل متفصحب دکھلائیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اس ایٹ سے میرے تمام کی عدالت ثابت ہوتی ہے اور یہ ایٹ میرے کی عدالت کے بارے میں ہے تو آپ اپنی طرف سے یہ کیوں تعریف مانوی لفظ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کو واقعہ حق ہے میں یہی بکہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات کی طرف آنا چاہیے اللہ بھی تو یہی کہتا تنازع فینا فرد اللہ رسول دو چیزیں اللہ رسول دونوں کی طرف آپ آپ صرف قرآن پہ اڑ گئے نہ کتاب اللہ کہہ کے تو اس کی سب سے بڑی تفریح پیغمبر اسلام کرنے والے ہیں آپ کو نہ کہا جاتا ہے اور نہ مجھے آتا ہے میرا بار بار آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی مرفوع متصل حدیث سیکھتا ہے کہ یہ حدیث میرے یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں آئے تاکہ ہر ایک کا ساتھ ختم ہو جائے آپ یہ چیز تو پیش نہیں کرتے صحابہ کا مطالبہ تو بعد میں پھر صحابہ کا دعویٰ بھی کرانا چاہیے آپ کیوں تفصیل کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی تفصیل کریں نہ کریں یہ مشکات کے مقدمے میں آپ کو نہیں پڑھایا جاتا کہ پرانے کی سب سے بڑی تفصیل وہی ہے کہ صدر میں مشکات ہے جو حضور کے سینے سے نکلی ہے تو جو حضور کے سینے سے باہر نکلی ہے وہ آپ کیوں نہیں پیش کرتے اپنے سینے کی باتیں کیوں کرتے ہو یہ سینا زرد کو چھوڑیں پیغمبر اسلام کی طرف آئے چونکہ آپ اہل سنت ہیں اہل قرآن نہیں ہے صرف حسبنا کتاب اللہ کے چاندر رہے اگر اس طرح کی دیکھا جائے نا من مانی کرنے والے لوگوں کے جو ختم نبوت کے جو اپنا اس کے اجرا نبوت کے ان کے پاس بگڑا رہے ہیں وہ بھی خاتم النبی کی کئی معنی کرتے ہیں آپ کہیں سے کہیں چلے گئے پھر پوری آپ نے آج پڑھی اس کا کون سا لفظ صحابہ ہے مزئی آپ صحابہ کرام کیا ہے بات آپ آگے مہاجر انصار کی کرتے ہیں اور مہاجر انصار کا از کم ہوا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی امداد کی ہو ان کا ضروریات میں ساتھ دیا ہو اور جو چھوڑ گئے وہ کیسے انصار ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت کی نصرت نہیں کی حضرت کو میدان جنگ میں چھوڑ دی یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں حدیثوں میں موجود ہیں جن جن بزرگوں نے چھوڑا ہے وہ ساری چیزیں میں پیش کروں گا ایک بات پہ اپنا رہے یہ تو تب ہو سکتا تھا کہ یہ آیت واقعی محکم ہوتی اور پیغمبر کی حدیث ہوتی مانا معین کر دیتی کہ یہ آیت میرے صحابہ کی عدالت کے بارے میں میں نے ابھی تک نہ کوئی دوسری آیت پڑھی ہے نہ ابھی تک کوئی روایت پڑھی ہے ان شاء اللہ آپ پانچ ایت صحابہ کی عدالت کے بارے میں اپنے تعویلات کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے پاس بھی صحابہ کی عدم عدالت کے بارے میں دسیاں آیات ہوں گی میں بھی ایسا نہیں کہ بغیر بھائی سوچے سمجھے بغیر کسی قرآن کی ٹائپ کے آپ سے ایسے بائک چھیڑ دوں بات کی جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا نہ کسی صحابی کا دعویٰ ہے اور نہ ہی اہل بیت نے ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے آپ نے سب سے پہلا گر رکھ لیا کہ حدیث کا تو بالکل انکار ہی کر دینا ہے ہاں وہ کیسی ہو حالانکہ آپ کو حدیث پیش کرنا چاہیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی جانا ہو ایک مجمے بیٹھ کے خوش رمی اور یہ اپنا چاہے یہ باتیں کرے آپ حدیث پیش کریں حدیث کیوں نہیں پیش کرتے قرآن پیغمبر کی ذات پہ اترا قرآن اللہ کہتا ہے میں نے قرآن حضور کی ذات پہ اتارا تو بھیا نہ لینا سے تاکہ تو لوگوں کے واضح کرے تو اس کا حق حضور کو ہے نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے آپ نے جو بات مجھے کہا تھا کہ آپ کے ایمن جو ہے نا وہ وقت کا دعویٰ کیا ہے میں وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا ہر امام کی زبانیں بتاؤں گا انہوں نے کن کن آیا سے بطور دلیل پیش کیا ہماری عصمت کے لیے کون سی آیا تھا ہماری تعداد کے لیے کون سی آیت ہے ہماری خلافت کے لیے کون سی آیت ہے یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ موضوعات میں آئے گی آپ نے گھبرائیں میں ہر طرح حاضر ہوں اس یاد کو سامنے رکھیں اس سے میں بھی دوسری یاد میں نہیں جانا چاہتا تو سب سے پہلے آپ صحابی کی تعریف کریں گے تو وہ تکان والی بات ہو گئی کہ اس کے ایک چڑھ گیا تھا ہندو تو اس کو کوئی بندہ میں کوئی چینج نہیں ہو رہا چاہتے ہے تو بہرحال بات کو سے چاہتے ہیں ایپ آپ نے پیش کیا ہے تو اس ایپ کو آپ پوری طرح بتاتے ہیں زمانے دکھاتے تحریر آپ ہمارا لگاتے ہیں حالانکہ تحریر آپ کو چاہ رہا ہے جہید یہ مقصد یہ تحریر